جنادہ بن ابی امیہ سے روایت ہے کہا ہم حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے وہ اس وقت بیمار تھے ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے ہم کو ایسی حدیث سنائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کی آپ نے ہم سے جن چیزوں پر بیعت لی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خوشی اور ناخوشی میں اور مشکل اور آسانی میں اور ہم پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی اور اس پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں اس کی اہلیت رکھنے والوں سے تنازع نہیں کریں گے کہا ہاں اگر تم اس میں کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس قرآن و سنت سے واضح آثار موجود ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو اکہتر